حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرے اور جو غلام یا لونڈی اپنے مولا یعنی آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو اپنا مولا قرار دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو